القامہ بن مرسد نے ابن برعیدہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو کچھ برتنوں سے منع کیا تھا برتن کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام البتہ ہر نشاور چیز حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو آٹھ